استغفار اور توبہ پوری زندگی نمبر ایک اگر کوئی کافر اور مشرق ہے تو وہ کفر اور شرک سے توبہ کر لے یہ اس کے لیے لازم ہے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں جا پڑے گا نمبر دو جو شخص مسلمان ہے مگر صرف نام کا کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا جبکہ اس کا دل غافل ہے اور وہ دین و ایمان سے جاہل ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی اس غفلت اور جہالت سے توبہ کرے اور اس توبہ کے لیے ضروری ہے وہ ایمان کے معنی اور فرائض کو سمجھے اور پھر لازم ہے کہ ایمان کا بادشاہ اس کے دل پر غالب ہو جائے اور ایمان کی یہ حکومت اس کے جسم کے ہر حصے پر نافذ ہو جائے اور شیطان کی حکمرانی اور بالادستی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گناہ جب صادر ہوتا ہے تو اس وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے یا چوری کا مرتکب ہوتا ہے تو ہوتا ہی اس اس لیے ہے کہ ان گناہوں کا ارتکاب کرتے وقت اس کا دل مومن نہیں ہوتا تاہم اس سے یہ مراد بھی نہیں کہ وہ بالکل کافر ہی ہو چکا ہو چکتا ہے ایمان کی دراصل متعدد شاخیں ہیں نمبر تین کافر نے کفر سے توبہ کر لی غافل مسلمان نے غفلت اور جہالت سے توبہ کر لی تو اب اس کا مقابلہ باطنی گناہوں کی جڑوں سے ہوگا کھانے کی حرص شہرت کی حرص مال و جاہ کی حرص حسد و غصہ کا جذبہ کبر و نخوت کی تما اور ریاکاری کی عادت وغیرہ یہی وہ جڑیں ہیں جن سے تمام گناہ پھوٹتے ہیں چنانچہ اب ان سے توبہ کرنی ہوگی نمبر چار اگر ان ان تمام شہوات پر قابض قابو نصیب ہو گیا تو اب وسوسوں کا حملہ شروع ہوگا نفس کے بیجا مطالبات اور ناجائز خیالات اور تصورات اب ان سے توبہ کرنی ہوگی تاکہ وہ غلط راہ پر نہ ڈال دیں نمبر پانچ ان سے نجات مل گئی تو غفلت کے لمحات سے توبہ کا مرحلہ شروع ہوگا نمبر چھ ان سے بھی نجات مل گئی تو قرب الہی کا ہر اگلا درجہ پچھلے درجے سے اونچا ہے جب اگلے درجے پر پہنچے گا تو پچھلے کے بارے میں ندامت ہوگی تو توبہ کرے گا پس ہر انسان ہمیشہ اور ہر حال میں توبہ کا محتاج ہے